ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی ازواج کو اختیار دیں تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں ضروری نہیں کہ تم جلدی کرو اپنے والدین سے بھی مشورہ لے سکتی ہو انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی تھا کہ میرے والدین آپ سے جدائی کا کبھی مشورہ نہیں دے سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت جس میں یہ حکم تھا پڑھی کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو سے اجراً عظیمہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا لیکن اپنے والدین سے مشورے کی کس بات کے لیے ضرورت ہے ظاہر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں بیان کیا کہ پھر دوسری ازواج متحرات نے بھی وہی کہا جو میں کہہ چکی تھی اس کی مطابعت موسا بن عین نے معمر سے کی ہے کہ ان سے ظاہری نے بیان کیا کہ انہیں ابو سلمہ نے خبر دی اور عبد الرزاق اور ابو سفیان معمری نے معمر سے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو چھیاسی